اور یہ تم سے عذاب مانگنی میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنا ودا جھوٹا نہ کرے گا اور بے شک تمہارے رب کی یہاں ایک دن عیسا ہے جسی تم لوگوں کی گنت میں ہزار برس